اعظب اللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رہنے والا یا ایوہ اے وہ جو ایمان لائے یہ بات اس سے پہلے گزارش کی گئی ہے کہ یہ قرآن مجید میں پہلی بار اہل ایمان سے خطاب ہے اور یہ اہل ایمان سے خطاب تقریباً اٹھاسی مقام پر قرآن مجید کے اندر موجود ہے ایک بات تو اس میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اعزاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے براہ راست گفتگو فرما رہا دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کا احساس ہے کہ تم ایمان والے ہو ایک ہے کسی حکم کی اطاعت کرنا ضرورت کے تحت یا مجبوری کے تحت ایک ہے کسی حکم کی اطاعت کرنا دل کی رغبت کے ساتھ محبت کے ساتھ جب اللہ نے یہ فرمایا کہ وہ جو ایمان لائے تو یہاں ایک تو ایمان کا تقاضا بتایا جا رہا ہے کہ ایمان کا تقاضا کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ولدین آمن اللہ کہ وہ جو ایمان لائے وہ اللہ سے محبت میں انتہائی سخت ہے ایک تو یہ ان کی تعریف ہے کہ تم ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو جب ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو تمہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے جب سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہے تو اللہ کا حکم ماننے میں بھی اسی حساب سے رغبت ہونی چاہیے کہ دل میں تنگی کی کیفیت نہ ہو بلکہ دل میں فرحت کی خوشی کی کیفیت ہونی چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعزاز بھی فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید بھی فرما دی کہ ایمان کا تقاضا کیا ہے اس بات سے بھی اللہ نے آگاہ فرما دیا تو جس جگہ یا یو الزین آمنو ہو تو وہاں اعزاز بھی ہے اور یہ اس بات کا احساس بھی ہے کہ جو بات اللہ نے بیان فرمائی ہے اس کو پوری طرح سے قبول کرنا چاہیے اعتراضات کا دور ہے اعتراض یہ ہے کہ جی اللہ سے سب سے زیادہ محبت حدیث میں ہے نبی علیہ سات اسلام نے فرمایا کہ اس وقت تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ والدین سے اولاد سے اور تمام لوگوں سے اسے مجھ سے زیادہ محبت نہ ہو اب حضرت قرآن مانے یا حدیث مانے اب کیا کریں قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے ولزین آ منو اشد اللہ کہ جو ایمان والے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے وہ زیادہ مضبوط ہیں اللہ سے محبت میں اور ادھر حدیث کہہ رہی ہے کہ حدیث کہہ رہی ہے کہ سب سے زیادہ محبت نبی علیہ السلام سے ہونی چاہیے اب دیکھیے نا یہ ٹکراؤ پیدا ہو گیا نہیں میرے محترم یہ ٹکراؤ آپ کے دماغ میں پیدا ہوا ہے حقیقت میں ٹکراؤ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس کی وجہ سے ہوگی اللہ کی نسبت کی وجہ سے ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ سے محبت کا تقاضا ہے کہ جو اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتا ہے تو اس کا اظہار کرے گا کہاں کرے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کے ذریعے سے اس کا اظہار کرے گا تو اس میں ٹکراؤ نہیں بلکہ اس میں وضاحت ہے کہ اللہ سے محبت کا اظہار کس طریقے سے ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی شکل میں تو ہمیں کہ تقول رائنا <clears throat> کہ یہودیوں کا طریقہ ہے کہ بات سنتے نہیں توجہ سے اور ان کے مختلف انداز سے نبی اسلام کی مجلس میں آئے بیٹھے جب مجلس برخاست ہوئی تو ایک دوسرے سے پوچھتے بالخصوص ایمان والوں سے کہ حضرت نے آج کیا فرمایا کیا فرمایا اب یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے کہ جو بات کہی گئی ہے وہ کوئی قابل توجہ بات تھی ہی نہیں تو نبی علیہ سعد کی توہین کی کیفیت کو اختیار کرتے تھے ایک انداز توہین کا یہ تھا دوسرا انداز توہین کا یہ تھا کہ توجہ سے سنا ہی نہیں یا سنا بھی ہے تو دوبارہ کہتے تھے رائنا اور یہ لفظ استعمال کرتے تھے اس لفظ کے اندر ایک تو یہ کہ اس کو چبا کے بیان کرتے تھے تو اس کے معنی تھی ہمارے چرواہے اور دوسرا انداز یہ تھا کہ اس کو دوائے بغیر ادا کرتے تھے اور اس کے معنی یہ تھے کہ ان کی زبان میں یہ معنی اس کے احمد کے نوز باللہ منظالی اب جب ایمان والے نبی علیہ السلاط والسلام سے کوئی بات دوبارہ سننا چاہتے تھے تو ابھی یہی لفظ استعمال کرتے تھے کیونکہ اس لفظ کے معنی تو بظہر بہت اچھے کرائینہ کیا اب ہماری رعایت فرمائیں ہمارا خیال فرمائیں ہمیں بھی اپنے ساتھ لے کر چلیں حضرت ہمیں نہ چھوڑیں تو مطلب یہ ساری کیفیاتی درد مندی کی کیفیات ہے لیکن جب ایمان والے جملہ استعمال کرتے تھے تو اس میں تو یہ ساری باتیں موجود تھیں محبت کا اظہار بھی درد بندی بھی توجہ بھی شفقت بھی حضرت کی رحمت کی درخواست بھی لیکن کیونکہ یہ پھر اس پہ خوش ہوتے تھے یہود کہ ایک دوسرے کو اشارہ کرتے تھے دیکھو کہ ہمارے الفاظ ان کی زبان پہ چڑھ گئے تو اللہ تبار تعالیٰ نے ایمان والوں کو روکا فرمایا کہ ان وقولو وقول ان کہ تم کہو ان کہ ہماری طرف دیکھیے حضرت تو ہماری کمزوری کا احساس فرمائیں ہم نہیں سمجھ پائے آپ یہ بات ہمیں سمجھا دیں تو ان نہ کہیں مفہوم ابھی نے یہ بات گزارش کی کہ وقولو انظرنا وقولو اور تم کہو انظرنا اور ملا کے اس کو پڑھیں گے تو وقول انظرنا پڑھیں گے اس کو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رائنا نہ کہا کرو انظرنا کہا کرو تاکہ امتیاز ہو جائے پھر فرمایا کہ پوچھنے کی ضرورت بھی نہ پڑے بس میں ہو اور تم سن لیا کرو پہلے ہی ہمارے میں توجہ سے سن لو بات تاکہ تمہیں پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہاں یہ ہے کہ جب ہم خود اپنی مرضی سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو کیسے قباہتیں پیدا ہوتی ایک قباہت بیان کی گئی کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا معذن تھا اس نے ایک دن حضرت سے عرض کی یہ بات کہنے کا حضرت میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں تو تلاوت میں جیسے یا یو الظین آمن لا تقول رائنہ ہے تو میں یہ رائنہ کو چھوڑ جاتا ہوں نہیں پڑھتا کہ کیونکہ خود اللہ فرما رہے لا تقول تو مت کہو رائنہ تو اس لیے میں رائنہ نہیں پڑھتا تو یا یو الظین آمن قول ظُنع میں یہاں سے پڑھتا ہوں اس درمیان والا جملہ چھوڑ دیتا ہوں کہ اللہ نے جب منع فرما دیا کہ تم نے یہ نہیں کہنا تو یہ بات مجھے کہاں سے معلوم ہوئی مجھے معلوم ہوئی کہ میں قرآن جیت پڑھتا تھا تو ایک دن میں نے اردو ترجمہ دیکھ لیا اب اردو ترجمہ دیکھ لیا تو اردو ترجمے میں تھا کہ ایمان والا تم رائنا مت کہا کرو جب یہ بات فرما دی اللہ نے تو زہر اس کے حکم کی تعمیل کرنی ہے اس لیے میں رائنا نہیں پڑھتا اس کو چھوڑ کے آگے پڑھتا تو حضرت نے فرمایا کہ تو ترجمہ چھوڑ دے اس کو نہ چھوڑ ترجمہ چھوڑ دے اردو ترجمہ نہ دیکھا کر اس لیے کہ جب علم نہیں ہے اس کی وجہ سے جہاں دیکھو گے بھٹکو تو اس لیے ترجمے کی بنیاد پر قرآن کو سمجھنا یہ انتہائی حماقت اور غلطی ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا تو فرمایا کہ ایمان والو تم یہ لفظ استعمال نہ کرو اس کی وجہ نہ کہا کرو کہ ضرورت پڑے بگڑ نہ وس م اور سن لیا کرو اب ایک ہے اسماؤ تم سن لیا کرو ایک ہے استعمی او پوری توجہ سے سنو یہاں فرمایا کہ اس مئو اگر تمہاری توجہ رہی اور تم نے بات سن لی تو بھی تمہیں دوبارہ پہنچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہاں اس مئو فرمایا اس نہیں فرمایا کہ اس مئو کہ اگر آواز کان میں پڑ گئی محبوب کی تو آدمی اس کے مفہوم کو سمجھ لے گا تو اس لیے یہاں اس مئو فرمایا اس نہیں فرمایا کہ یہاں پوری فرمایا کہ پوری پورے انہماک یہ کیفیت خود بخود پیدا ہوگی محبت کی وجہ سے تو اس لیے جو آواز کان کے اندر چلی جائے گی تو وہ اپنا نتیجہ خود بخود ظاہر کرے گی تو فرمایا کہ اس کے لیے اسلامی او اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا اسلامی او کا معنی ہے پورے تکلف سے بات کی طرف توجہ کرنا یہاں یہ نہیں فرمایا یہاں فرمایا کہ یہ حضرت کے کلام کی تاثیر ہے اگر آواز تمہارے کانوں کے اندر پہنچ گئی تو بات تمہاری سمجھ میں آ جائے گی تو یہ نبی علیہ والسلام کی عظمت کی طرف اشارہ ہے اور حضرت جو گفتگو فرمائیں گے اس کی عظمت اور اس کا عام فاہم ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ صرف تمہاری توجہ کا ہونا کافی توجہ سے تم نے حضرت کی بات سن لی مفہوم خود بخود تمہاری سمجھ میں آ جائے گا تو حضرت کی بات مشکل بات نہیں حضرت کے کلام میں یہ تاثیر ہے کہ بات اتنی واضح ہوتی ہے کہ اس کی طرف محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے میں ولیل کافرین عذاب العلیم اور کافروں کے لیے نہایت دردناک عذاب ہے اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی علیہ السلاط اسلام کی بے ادبی کفر ہے کہ نبی علیہ السلام کی بے ادبی جو ہے وہ کفر ہے اور غیر ارادی طور پر بھی اگر بے ادبی کی جائے گی تو بھی ایمان کے جانے کا امکان موجود ہے تو اس لیے اجتناب ضروری ہے کہ نیند کی حالت میں بھی بے خبری کی حالت میں بھی غیر ارادی طور پر بھی اس سے اجتناب کرنا ہے کہ حضرت کی بھی ادبی نہ ہونے الزین ہمارا من اہل نے اور یہ ادب اور احترام حضرات صاحب رضی اللہ عنہ میں کس قدر صاحب شریف اس کی ایک مثال گزارش کری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھ ہجری میں عمرے کے لیے تشریف لے چلے کے مقام پر جب پہنچے تو مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا کہ اہل مکہ کو اطلاع سا کہ حضرت مکہ مکرمہ میں داخل ہوں تو یہاں مذاکرات کا سلسلہ چلا حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ طائف کے بہت بڑے سردار ہیں جن کو اللہ نے بعد میں ایمان کی توفیق بھی دی اور ان کو اللہ نے شہادت بھی عطا فرمائی تو عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بہت بڑے سردار تھے تو اہل مکہ نے ان کو نبی اسلام سے مذاکرات کے لیے بھیجا عوا بن مسعود اتنی بڑی شخصیت تھیں کہ جس وقت کیسر و کسرا کے دربار میں جاتے تھے تو وہاں بھی ان کو دربار میں کرسی پیش کی جاتی تھی تو عورہ بن مسعود رضی اللہ نے اسلام سے مذاکرات کے لیے تشریف لائے گفتگو ہو رہی تھی گفتگو کرتے رہے گفتگو کے بعد واپس چلے واپس گیا تو اہل مکہ سے کہا کہ یہ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں تو تم ان کے لیے رکاوٹ نہ بنو بہرحال اہل مکہ کو یہ تکلیف تھی کہ ہم کسی صورت میں نبی علیہ السلام کو عمرے کی اجازت نہیں دیں گے تو عروہ بن مسعود نے ان کو مشورہ دیا تو عروہ بن مسعود سے انہوں نے کہا کہ سردار ایک بات ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم اب تک یہاں سے نبی علیہ والسلام پر حملہ کرنے کے لیے جاتے رہے ہیں اس وقت نبی علیہ السلام ہمارے گھیرے میں ہیں تو کیا بہتر نہیں رہے گا کہ نبی علیہ والسلام کو شہید کر دیا جائے تاکہ یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے اور رضی اللہ عنہ ایمان نہیں لائے تھے ایمان اس کے بہت بعد لائے انہوں نے فرمایا کہ دیکھو کہ میں نے کیسر و کسرا کے دربار دیکھے اور حضرت کی مجلس بھی مجھے دیکھنے کا موقع ملا میں نے وہاں دیکھا ہے کیسر و کسرا کے دربار میں وہاں میں نے جسموں پر حکومت دیکھی ہے اور یہاں میں نے دل پر حکومت دیکھی ہے اور کہا کہ یہ حماقت نہ کرنا یہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنا خون قربان کر دیں گے نبی کو ہمارا خون پر تمہیں قریب نہیں جانے دیں گے کہ میں نے ایک چیز دیکھی کہ نبی علیہ سات و نے کلی کے لیے پانی منگوایا ہے اور حضرت نے کلی فرمائی جب حضرت نے کلی فرمائی پانی باہر کی طرف انڈیلا اس بیت اللہ کے رب کی قسم میں نے پانی کی ایک بوند زمین پہ گرتے نہیں دیکھی انہوں نے اس کو اپنے ہاتھوں پہ لیا اور پھر ہاتھوں پہ بھی خشک نہیں کیا ان ہاتھوں کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے ملا اور ان ہاتھوں کو اپنے دلوں میں ملا دلوں پہ سینے پہ ملا جو حضرت کے جسم اثر سے لگنے والا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے اس کی توہین برداشت نہیں کرتے وہ حضرت کے مبارک خون کو زمین پر کیسے گرنے دیتے تو اس لیے میرا مشورہ ہے کہ یہ حماقت نہ کرنا یہاں سے ایک بات جو ہے وہ اس کو یہ نشین فرما لیجیے بہت سے نکات ہیں ایک نکتہ یہ کہ جن افراد نے نبی علیہ السلاط والسلام کے مبارک منہ سے نکلنے والا پانی نہیں ضائع ہونے دیا انہوں نے حضرت کے کلمات کو حضرت کے ارشادات کو ضائع ہونے دیا ہوگا انہوں نے ریاست السلاط والسلام کے ایک ایک کول نہیں بلکہ ایک ایک حرف کو یقیناً محفوظ کیا ہے اور آج جو ہمارے سامنے احادیث موجود ہیں یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ ہی کی عکس کردہ بات ہے جو انہوں نے نبی السلاط والسلام سے عکس کی ہے تو اس لیے حدیث کے بارے میں کہ بدگمانی کرنا اور اعتراضات کرنا یہ حقائق کو نظر انداز کرنا تو فرمایا کہ کافروں کے لیے نہایت دردناک عذاب ہے جو بے خیالی میں بھی بے ادبی کریں گے نبی السلام کا بے نبی کی بے ادبی کریں گے تو ایمان باقی نہیں رہے گا پھر فرمایا کہ ان کی حسد کی کیفیت کیا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام و کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں ما الزینہ کافر ما یودو نہیں پسند کرتے نہیں چاہتے الزینہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر و کفر کیا من اہل کتابی اہل کتاب میں سے ایک معنی یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا مین کے دوسرے معنی ہیں یعنی مین اہل کتابی یعنی اہل کتاب ولل مشرقینہ اور نہ ہی مشرق این یونزلہ کس بات کو پسند نہیں کرتے کہ این یونزلہ کے اتارا جائے علیکم تم پر من خیرین بھلائی کو من ربکم تمہارے رب کی طرف سے فرمایا کہ ان کو حسد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن مجید کیوں نازل ہوا خیر کہ ایک معنی بھلائی کے اور دوسرے معنی یہاں خیر کے قرآن مجید ہے قرآن مجید بھلائی ہی بھلائی ہے تو یہاں خیر الخیر کے بغیر بیان فرمایا خیر یعنی وہ جو بھلائیوں کا مجموعہ ہے جس کا ہر پہلو بھلائی ہے تو یہ قرآن مجید جو اتارا جا رہا ہے تم پر اس کو وہ برداشت نہیں کر پا رہے کہ یہ اتنا بڑا اعزاز کیوں عطا کیا جا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس وجہ سے ان کو حسد ہے اور اس حسد کی وجہ سے تمہاری مخالفت کر رہے ہیں تو ان کے حسد سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو واللہ یختص اس کا جواب اللہ نے دیا کہ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے ہمیں تو اور کوئی بات نہیں ہے لیکن سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں منتخب کیا گیا ان پر یہ قرآن کیوں نازل ہو رہا ہے تو یہ نازل ہوتا کسی سردار پر یہ مشرقین کی بات تھی یہ نازل ہوتا بنو اسحاق پر یہ یہودیوں کی بات تھی اہل کتاب کی بات تھی تو اہل کتاب کو اعتراض یہ کہ یہ بنو اسماعیل میں نازل ہوا ہے کیوں یہ بنو اسحاق میں نازل کیوں نہیں ہوا اور مشرقین کا کہنا یہ تھا کہ بنو اسماعیل میں تو ہے لیکن نبی علیہ السلام سرداروں میں شامل نہیں کسی سردار پہ اترتا یہ نبی علیہ اسلام پر کیوں اترا ہے جو ہے ظاہری لحاظ سے جن کو یہ مقام حاصل نہیں سرداری کا مقام حاصل نہیں حالانکہ حماقت کی انتہا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سردار نہیں تھے لیکن اس کے باوجود بھی جو امانتیں رکھتا تھا کہ اس کے پاس رکھتا تھا نبی علیہ السلاط والسلام کے پاس رکھتا تھا جو امین ہے تو امین کو کے بارے میں کہ ادھر امین کہتے ہیں لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام جو ارشادات عالیہ بیان فرماتے ہیں ان پہ اعتماد نہیں کہ یہ تضاد کی کیفیت ان کے اندر موجود ہے اور یہ تضاد کیوں پیدا ہوا یہ حسد کی وجہ سے پیدا ہوا ہمیں و اللہ اللہ تعالیٰ یختص خاص کرتا ہے بھی ہی اپنی رحمت کو میں یشاء جس کو وہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ خواہ اللہ اختصر اللہ تعالیٰ خاص کر دیتا ہے برحمت ہی اپنی رحمت کے ساتھ میں یشا جس کو وہ چاہتا ہے اور رحمت سے مراد یہاں نبوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نبوت سے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر دیتا ہے کہ یہ اللہ کو قدرت بھی حاصل ہے اللہ کو اختیار بھی حاصل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری خواہش کا پابند نہیں کہ جو تم چاہو اس کے مطابق اللہ عمل کرے ایسا نہیں کہ اللہ جس سے چاہتا ہے نبوت کو خاص فر... نبوت سے اس کو خاص فرما دیتا ہے واللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ العظیم نہایت بڑے فضل والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فضل کہتے ہیں اس نعمت کو جو کسی وجہ کے بغیر عطا کی گئی ہو تو اس کو فضل کہتے ہیں کہ آپ نے عبادت کی نماز پڑھی نماز پہ اجر ملا تو وہ اجر ہے ثواب ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے آپ کو نماز کی توفیق عطا فرما دی یہ اللہ کا فضل ہے تو فضل اس نعمت کو کہتے ہیں کہ جو بغیر وجہ کے اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دے میں کہ اللہ تو نہایت بڑے فضل والا ہے تو لہٰذا نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے اس نبوت سے جس کو چاہے وہ خاص فرما دے یہ اللہ کا فضل ہے اللہ پہ اعتراض کرنا یہ اپنے آپ کو تباہ و برباد کرنا اور ہلاک کرنا ہے اب انہوں نے ایک اعتراض اور کر دیا اعتراض یہ کیا کہ آپ کہتے ہو کہ تورات اللہ کی کتاب ہے جی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے ٹھیک اب جب تورات اللہ کی کتاب مانتے ہو اور قرآن مجید کہتے ہو کہ یہ ناسخ ہے منسوخ کرنے والا ہے تورات کو جب ایک ہی سے نسبت ہے دونوں کو تورات بھی اللہ کی کتاب قرآن مجید بھی اللہ کی کتاب پھر اس کو منسوخ کرنا یہ تو اللہ کی بے ادبی ہے توہین ہے اس کی معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تورات نازل کی تھی وہ غلط نازل کی تھی جو اس کو تبدیل کر دیا اللہ نے تبدیلی تو وہاں ہوتی ہے کہ وہاں جہاں جو چیز غلط ہو اس کو تبدیل کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا جب غلطی کا احساس ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری چیز نازل فرما دی یہ تو تورات اور قرآن کا معاملہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اسی قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حکم آیا ہے کچھ عرصے کے بعد وہ حکم جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غلطی کر سکتے اللہ غلطی نہیں کر سکتا اللہ غلطی سے پاک ہے تو اس کے معنی ہے کہ یہ جو دعویٰ ہے تمہارا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے یہ دعویٰ درست نہیں یہ اعتراض ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے غلطی ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تھکا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھکاوٹ ممکن ہے یہ خود یہودیوں کا اپنا نظریہ ہے اور آپ یہاں بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو روافظ کا ایک اصول ہے جس کو بدا کا عقیدہ کہتے ہیں ان کے عقائد میں ایک عقیدہ ہے بدا کا بدا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حکم دیتا ہے پھر اللہ کو غلطی کا احساس ہوتا ہے تو اللہ حکم میں تبدیلی پیدا کر دیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ جو حکم تبدیلی پیدا کرتا ہے اس کی وجہ سے غلطی کی وجہ سے یہ عقیدہ بھی منتقل کیا گیا روافظ کے ذریعے سے اہل ایمان کے اندر منتقل کرنے کی کوشش کی گئی اللہ تبارک تعالیٰ غلطی سے پاک ہے اب یہاں کے تورات کو اللہ نے کیوں منسوخ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے بعض احکامات کو کیوں منسوخ کیا قرآن مجید کے احکامات کی منسوخ کی دو مثالیں اس وقت میں عرض کر دیتا ہوں ایک مثال یہ کہ جس وقت نبی علیہ السلام میراج سے واپس تشریف لائے پانچ نمازوں کا حکم ہوا تو حکم ہوا کہ یہ نماز پڑھی جائے گی بیت المقدس کی طرف تو بیت المقدس جو ہے وہ قبلہ مقرر ہوا نبی علیہ السلام السلام مکہ مکرمہ میں نماز پڑھتے تھے اس انداز سے کہ بیت المقدس مکہ مکرمہ سے شمال میں ہے تو نبی نبی علیہ السلام بیت اللہ کے جنوب میں کھڑے ہوتے تھے تو بیت اللہ کی طرف بھی رخ ہو گیا اور بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہو گیا صحابہ کے نام ہم بھی اس طرح سے عمل کرتے تھے اس کے بعد حکم ہو گیا ہجرت کا تو نبی علیہ السلاط وسلم ہجرت فرما کا مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ بھی مکہ مکرمہ کے شمال میں ہے اب پہلے تو یہ تھا کہ مدینہ منورہ جانے سے پہلے مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے جنوب میں کھڑے ہوتے تھے تو شمال میں دونوں ہو جاتے تھے اب جس وقت مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اب بیت اللہ پیچھے اور بیت المقدس آگے جب بیت المقدس آگے تھا تو اب بیت المق بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے تو بیت اللہ کو پیٹ ہوتی تھی تقریباً سترہ مہینے سولہ مہینے کچھ دن یہ حکم رہا ہجرت کے بعد میں سات وسلام بیت المقدس کے رخ نماز پڑھتے رہے نبی علیہ سات وسلام کی یہ خواہش تھی کہ بیت اللہ کی طرف قبلہ ہونا چاہیے سولہ مہینہ کچھ دنوں کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی نبی علیہ سات والسلام کے بیرا بن معرور رضی اللہ عنہ جو حضرت کے مبارک ہاتھ پہ بیعت کرنے والے تھے مینا کے مقام پر اور نبی السلام نے ان کو اپنے نمائندوں میں شامل فرمایا تھا جب حضرت تشریف لہجیت فرما کر اس سے پہلے حضرت برا بن معرور رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا نبی علیہ السلام دعوت کے کام میں مصروف رہے تو حضرت نے فرمایا کہ وہ ہمارا ساتھی تھا تو اس کے تعزیت کے لیے جانا چاہیے گھر والوں کی دلجوئی کے لیے تو نبی علیہ السلاط وسلام ان کے گھر تشریف لائے چند افراد حضرت کے ساتھ تھے جب یہاں آئے تو حضرت بیرا بن معرو رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے ان کا نام تھا بشر بے شین رے بے کے زیر کے ساتھ بشر تو بش رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت گزارش یہ ہے کہ والدہ ماجدہ فرما رہی ہیں کہ آپ قسمت سے تشریف لائے ہیں پھر معلوم نہیں کہ ہمیں یہ سعادت ملے یا نہ ملے تو آپ کھانا ہمارے ہاں سے نوش فرما کے تشریف لے جائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹھیک ہے ہم یہ مسجد میں جو اس بستی کی مسجد تھی اس بستی میں ہم نماز پڑھتے ہیں تو والدہ آپ کا کھانا تیار کر لیں تو نماز پڑھ کے ہم آ جائیں گے تو کھانا کھا کے پھر چلیں گے نبی صاحب نماز پڑھ رہے تھے تو اسی دو رکعت نماز حضرت نے ظہر کی ادا فرمائی تیسری رکعت کے لیے جیسے ہی کھڑے ہوئے تو جبرائی علیہ الصلاط والسلام سامنے ظاہر ہوئے انہوں نے اشارہ فرما دیا کہ حضرت قبلہ تبدیل ہو گیا ہے تو رخ بدل لیں اب یہ قبلہ یوں تبدیل ہوا کہ شمال کی رخ نماز پڑھ رہے تھے اب جنوب کی رخ نماز پڑھنا تھا نبی علیہ الصلاط والسلام تو ان صفوں سے گزر کر حضرت تو آگے تشریف لے گئے اور جو حضرات صاحب کرام رضی اللہ عنہ جو صفوں کے اندر موجود تھے انہوں نے رخ بدل لیا وہ صفیں اسی طرح رہیں انہوں نے رخ بدل لیا کہ رخ اپنا پیچھے کی طرف کر لیا اور نبی علیہ والسلام کیونکہ امامت فرما رہے تھے تو حضرت درمیان سے گزر کے آگے تشریف لے گئے تو دو رکعت یہاں پڑھی گئیں بیت المقدس کی طرف اور دو رکعت پڑھی گئیں بیت اللہ کی طرف تو اس مسجد کو مسجد ذوق کی بلطین کہتے ہیں آج بھی یہ مسجد موجود ہے تو اس کو مسجد ذوق اِبلطین کہتے ہیں جب یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا کی اب پھر ایک سوال پیدا ہو گیا کہ حضرت اب ہم کون سی حدیث کو مانیں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ والسلام نے ظہر کی نماز بیت المقدس سے پڑھی ایک حدیث ہے کہ حضرت نے عصر کی نماز بیت المقدس سے پڑھی بیت اللہ کی طرف پڑھی ظہر کی نماز بیت المقدس کی وجہ بیت اللہ کی طرف پڑھی اور ایک حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز بیت اللہ کی طرف پڑھی اب دونوں میں سے کس کو مانیں میرے محترم دونوں کو مانو کیونکہ نبی علیہ السلاط والسلام جس وقت مست کی بلطین میں تھے تو حضرت کے ساتھ چند چند ساتھی تھے نبی اسلام کے ساتھ چند ساتھی تھے سارے کے سارے تو حضرت کے ساتھ نہیں گئے تھے چند ساتھی تو جو ساتھی حضرت کے ساتھ تھے تو انہوں نے روایت کی کہ یہاں ظہر کی نماز میں تبدیلی کا حکم آیا ہے اور اس دن مسجد نبوی میں ظہر کی نماز بیت المقدس ہی کی طرف پڑھی گئی جو پیچھے حضرت کی نماز جس نے پڑھائی بیت المقدس رخ پڑھائی تو نبی علیہ السلام والسلام نے یہاں تشریف لانے کے بعد کون سی نماز پڑھی عصر کی نماز پڑھی تو عصر کی نماز حضرت نے پڑھی بیت اللہ کی طرف تو یہاں جو پڑھنے والے تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلی نماز جو حضرت کے پیچھے پڑھی ہے بیت اللہ کی طرف وہ عصر کی نماز پڑھی ہے تو اس لیے اس میں کوئی تضاد ٹکراؤ نہیں ہے ٹکراؤ خود پیدا کرنا چاہیں تو اور ہے اگر نہ ٹکراؤ نہیں تو جنہوں نے ظہر کا ذکر کیا وہ تھے جو حضرت کے ساتھ وہاں موجود تھے جنہوں نے عصر کا ذکر کیا وہ تھے جو حضرت کے ساتھ وہاں موجود نہیں تھے اور مسجد نبوی میں انہوں نے حضرت کے پیچھے پہلی نماز جو پڑھی ہے بیت اللہ کی طرف وہ عصر کی نماز تھی تو حضرت یہ بیش رضی اللہ عنہ حضرت بیش رضی اللہ عنہ کا ذکر آ گیا تو یہ صحابی ہیں حضرت بن معلول رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں نبی علیہ والسلام تھے یہ خیبر کے جہاد میں غزوہ خیبر میں حضرت کے ساتھ تھے وہاں ایک خاتون آئی یہودی خاتون تھی اس نے آ کے نبی السلام کے سامنے گوشت پیش کیا حضرت یہ گوشت نوش فرما لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت بش رضی اللہ عنہ موجود تھے بیٹھے ہوئے تھے نبی صاحب نے فرمایا تمام صحابہ کو اس میں شامل ہو جائیں ابھی حضرات آ ہی رہے تھے نبی صاحب نے اس کا گوشت کا ٹکڑا لیا اور بیش رضی اللہ عنہ نے بھی گوشت کا ٹکڑا لیا حضرت نے اپنی زبان مبارک پہ رکھا بیش رضی اللہ عنہ بھی رکھا تو نبی علیہ الحساط اسلام نے فوراً تھوکا زہر زہر زہر اور بیش رضی اللہ عنہ نے نہیں تھوکا وہ اس کو نکل گئے تھوڑی دیر کے بعد زہر کے اثرات ان کے جسم پر زہر ہوئے حضرت نے اس خاتون کو بلایا کہ تو نے اس میں زہر ملا اس نے کہا جی ہاں میں نے زہر ملایا ہے یہ جاننے کے لیے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اللہ وہی کے ذریعے سے آپ کو خبر دے گا اور میں آپ پر ایمان لاؤں گی اور اگر آپ نے کھا لیا تو ہماری جان چھوٹ جائے گی کہ بادشاہت پرست آدمی جو بادشاہت چاہتا ہے اس لیے حملہ کر رہا ہے اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی تو میں نے کیا اب مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو میں ایمان لاتی ہوں اب نویز صاحب نے اس کو چھوڑ دیا بیش رضی اللہ عنہ کے جسم پر زہر بہت زہریلا تھا تو اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے تو میں فرمایا کہ بیش جب تو نے دیکھا مجھے کہ میں نے کہہ دیا زہر ہے اور میں نے اس کو اگل دیا تو تو نے کیوں نہیں اگلا فرمایا کہ حضرت میں دیہاتی آدمی ہوں میں دیہاتی آدمی ہوں کہ میں دیہاتی آدمی ہوں اور زہر کی پہچان رکھتا ہوں ابھی آپ نے نہیں فرمایا تھا اس وقت بھی میں نے محسوس کر لیا کہ اس کے اندر زہر ہے جیسے میں نے زبان پہ رکھا مجھے محسوس ہو گیا اس کے اندر زہر ہے لیکن میں نے تھوکنا آپ کے سامنے خلافیت اب سمجھا <coughs> اس لیے میں اس کو جو ہے نگل گیا بہرا تھوڑی دیر کے بعد ان کا انتقال ہو گیا نبی السلام نے پھر اس عورت پہ حد جاری کی ایمان تو لا چکی تھیں لیکن چونکہ اس کی وجہ سے جان کے بدلے میں جان کا مسئلہ تھا اس لیے حضرت نے اس پہ حد جاری فرمائی بہرحال اللہ اس کا ایمان بھی قبول فرمائے تو حضرت بیش رضی اللہ عنہ حضرت بلا بن معلوم کے بیٹے تھے تو نبی علیہ والسلام مسئلے والے شب رہے تو اس میں محترزین نے یہودیوں نے اعتراض کیا کہ اگر بیت اللہ افضل ہے اب اعتراض اگر بیت اللہ افضل ہے تو پھر اس کو چھوڑا کیوں اس کو چھوڑ کے بیت المقدس کی طرف کیوں کیا تھا اگر بیت المقدس افضل ہے تو پھر پہلے اس کو کیوں چھوڑا اگر بیت المقدس افضل ہے تو پہلے اس کو کیوں چھوڑا اس کی طرف منہ کیوں نہیں کیا اور اگر جناب والا بیت المقدس اگر افضل ہے بیت اللہ کے مقابلے میں تو اس کو اب کیوں چھوڑا ہے تو بیت المقدس کا رخ برقرار رہنا چاہیے تھا اگر بیت اللہ افضل ہے تو بیت اللہ کو پہلے کیوں چھوڑا کہ بیت اللہ کو چھوڑ کر بیت المقدس کے رخ نماز کیوں ادا کی بنیادی بات یہ ہے کہ دونوں میں سے کون افضل ہے اگر ہے بیت المقدس افضل تو اس کو اب نہیں چھوڑنا چاہیے تھا اگر ہے بیت اللہ افضل تو اس کو پہلے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا تو دونوں میں سے ایک کو چھوڑا تو افضل اگر وہ ہے تو اس لحاظ سے غلطی ہے اگر افضل جی ہے تو اس لحاظ سے غلطی ہے تو لہٰذا ایک دوسرا سوال تو سوال یہ تھا کہ جن لوگوں نے بیت المقدس کی رخ نماز پڑھی ہے برا بن رضی اللہ نے ان کا انتقال ہو گیا تو ایسے حضرات جن کا انتقال ہو گیا ان کی نمازوں کا کیا بنے گا کیونکہ اس لیے تو اب تو آپ نے تبدیل کر لیا قبلہ اپنا اب جو لوگ بیت اللہ کو نماز پڑھیں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں جن کی تلافی ہو گئی بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ افضل ہے اس چیز کو اختیار کیا لیکن جن کا انتقال ہو چکا ان کی نمازوں کا کیا بنے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب بھی آگے نازل فرمایا کہ یہ جو تبدیلی ہے یہ اللہ نے ایک فرمائی ہے اور حضرات کرام جنہوں نے حکم کی تعمیل کی ہے جنہوں نے بیت المقدس رکن رخ نماز پڑھی ہے تو اس پر اللہ کا حکم یہی تھا اللہ کے ہاں قبول اصل تو ایمان ہے اور جنہوں نے اب بیت اللہ کا رخ اختیار کر لیا ان کا ایمان بھی قبول یہ تو آزمائش تھی اس بات کی کہ اہل مکہ بیت اللہ سے محبت کرنے والے ان کو حکم ہوا کہ تم نے بیت المقدس کی رخ نماز پڑھنی ہے انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی بیت اللہ کو پیٹ کر دی بیت اللہ کے رخ کر لیا اور جب اللہ نے فرمایا کہ بیت اللہ کے رخ کر لو تو ایک لمحہ تاخیر کے بغیر انہوں نے بیت اللہ کے رخ کر لیا یہ کیوں ہے یہ ایمان کا تقاضا ہے اور یہی ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ نے اہل ایمان سے خطاب فرمایا کہ اللہ کے حکم کی تعمیل یہ ایمان کا سے عمل کرنا چاہیے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرما دے باق الحمد للہ بلا ہمارے ایک ساتھی یہاں تشریف فرما ہیں ان کے ساتھ صحابہ کا انتقال ہو گیا اور ایک ہمارے ہمسائے ان کا بھی انتقال ہو گیا آپ ایک بار صفات اتنی بار سے اخلاص پڑھ لیں تاکہ سب ایمان والوں کے لیے جانا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم